الباب الثاني عشر ومئة باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم مشك يا اس قسم کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا مکروح ہے تاہم حرام نہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية متفق عليه يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقوں کے منہوں کو موڑنے سے منع فرمایا ہے یعنی اس بات سے کہ ان کے منہ کھول کر ان سے پانی پیا جائے بخاری و مسلم وعن ابی رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مشک سے یا مشک نما کسی برتن سے پانی پیا جائے بخاری و مسلم وعن أم ثابت ثابت ثابت كبشة بنت أخت حسان بن رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم حضرت أم ثابت كبشه بنت ثابت ہمشیرۂ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشک کے منہ سے پانی پیا پس میں اٹھی اور اس کا منہ والا حصہ بقور تبرک رکھنے کے لیے کاٹ لیا اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت ام ثابت رضی اللہ عنہ نے وہ اس لیے کاٹا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگنے والی جگہ کو محفوظ کر لیں اور اس سے برکت حاصل کریں اور اسے عام استعمال سے بچائیں اور یہ حدیث جواز کے بیان پر محمول ہے اور پہلی دونوں حدیثیں افضل و اکمل طریقے کے بیان پر واللہ اعلم